اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم ناؤ بے شک کان اور ان کے اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے